حضرت آسنار زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے رہا کیے گئے تو فرعون مصر کو اس کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے وہ بہت محبوب ہو گئے تھے فرعون نے جس کا نام ریان بن ولید بن دوفہ تھا ان کو حسب خواہش تمام مملکت کا وزیر خزانہ کر دیا اور انہیں جہاں پناہ کا خطاب دیا اور تمام ملک کے مصر میں آپ کی بہت عزت افزائی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تیس سال کی تھی بہوارہ تاریخ ابن خلدون حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح اسی زمانے میں شہروان میں ایک کاہن رہتا تھا جو اپنی دینداری اور شرافت کی وجہ سے بہت معزز اور ذی مرتبہ سمجھا جاتا تھا ملک ریان کے اس پر خاص عنایت تھی اس کا نام فوت فرا تھا اور اس کی ایک بیٹی آسنات نامی تھی جس نے فرعون مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا اور آسنات کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بیاہ کر کے اون سے مصر کے دار سلطنت میں لے آیا آسناد بھی اپنے باپ فوت فرا کاہن کی طرح راست باز اور نیک تھی اور اپنے تمام خاندان سے زیادہ خوش قسمت تھی کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی ہونے کی عزت حاصل ہوئی آسنا زندگی بھر بڑی خوشی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں رہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دو بیٹے بھی دیے اور یہ دونوں صاحبزادے مصر میں کال پڑنے سے پہلے جس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں پیشن گوئی کی تھی پیدا ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلوٹے بیٹے کا نام منتا رکھا تھا اور جب یہ پیدا ہوا تھا تو نہایت خوشی منائی تھی دوسرے بیٹے کا نام افرائین رکھا تھا اور اب بڑے اطمینان اور خوشی کے ساتھ آسنات کے دونوں بیٹے بھی بڑے خوش قسمت تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قرآن سے اپنے والد کی ملاقات کے لیے گئے تو ان دونوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھی برکت کی دعا کی اور اپنی اولاد میں شامل کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ تیرے دونوں بیٹے افرائیم اور منصا جو میرے مصر پہنچنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں یہ میرے ہیں اور روبن اور سمون کی طرح میرے ہوں گے چنانچہ ان دونوں کے بعد جو اولاد آسناز اور حضرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوئی وہ بالکل پردہ گمنامی میں رہی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کو اپنے سلسلے میں شامل نہیں کیا آسنات کے یہ حالات تورات کی کتاب میں پیدائش میں درج ہیں مگر اور جو اسلامی تاریخ اور تفصیلیں ہمارے پیش نظر ہیں افسوس ہے کہ ان میں کسی جگہ آسنات کا نام نہیں پایا جاتا سب صرف حضرت زلیخا کا ذکر کرتے ہیں اور افرائیم اور منسا کا بھی حضرت زلیخا کے وطن سے ہونا لکھتے ہیں لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں آسنات کے وطن سے تھے اور حضرت زلیخا نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے چند بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں جو بنی اسرائیل کے سلسلے میں نہ ہونے کی وجہ سے گمنام رہے آسنات کے اور کچھ حالات کہیں سے دستیاب نہیں ہوئے یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد زندہ تھیں یا ان کی حیات ہی میں فوت ہو چکی تھیں اور یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر میں آنے کے بعد ان کے بدن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور کئی بچے پیدا ہوئے اور ان کے کیا کیا نام تھے لیکن ہوئے ضرور ہیں علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت سے لڑکے تھے اور ان میں سے دو مشہور ہیں اور انہی کا نام تورات میں بھی آیا ہے افرائیم اور منسا اور یہ دونوں اسواد میں شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ پایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اپنی اولادوں میں شمار کیا تھا اور ان کے حق میں دعائیں برکت کی تھی لیکن مورخ مذکور نے یہ لکھا کہ یہ دونوں آسناد کے بدن سے تھے یا حضرت زلیخا کے بدن سے و اللہ عالم بالثواب اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین تم آمین